یہ ایسے جھوٹے خدا کو پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے ایسا مددگار بھی کتنا برا ہے اور ایسا ساتھی بھی کتنا برا